وضو و صلی علی رسول کریم ہمارا محترم دوستوں اور بزرگوں میں آپ حضرات کے سامنے تصویر کی حرمت کے سلسلے میں دین کی باتیں عرض کر رہا تھا الحمدللہ احادیث اور قرآن کریم کی روشنی میں جاندار کی تصویر کے سلسلے میں بہت کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئی تقریباً اس سلسلے کا میری معلومات کی حد تک مضمون ختم ہوا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اتنی ساری مجلسوں کا کچھ خلاصہ رکھوں جس میں ہمیں کیا کرنا ہے تصویر کے سلسلے میں آئندہ اور کیا نہیں کرنا ہے اس کا ایک خاکہ مسلمانوں کے ذہن میں آئے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اس چیز کی حرمت ہمارے دلوں میں جمے اس سے پہلے میں بتا کر آیا کہ مغربیت نے پشچیمی کلچر نے لوگوں کے ذہنوں سے تصویر کے حرام ہونے ہی کو مٹا دیا اس لیے مسلمانوں کو تصویر کے سلسلے میں خاص جاندار کی تصویر کے سلسلے میں بعض ایسے قدم بھرنے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات پر جو دھول چڑھ گئی ہے وہ ہٹے اور مسلمان کو اسلام تصویر تصویر کے سلسلے میں جو تعلیم دیتا ہے اس پر پوری طرح وہ عمل کر سکے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہم تصویر کے بارے میں یہ بات ثبت کر دیں مضبوطی کے ساتھ جما دیں کہ تصویر حرام ہے جاندار کی تصویر کھینچنا اور کھینچوانا یہ حرام ہے نمبر دو تصویر کھینچنا گناہ کبیرہ ہے جاندار کی تصویر کھینچنا گناہ کبیرہ ہے اور تیسری بات جاندار کی تصویر ہی بت پرستی کی سیڑھی اسی سے دنیا میں بت پرستی پھیلی ہے ہمارے ذہن میں بار بار اس چیز کو ہمیں لا کر بٹھا دینا پڑے گا تصویر حرام ہے جاندار کی گناہ کبیرہ ہے اور دنیا میں بت پرستی جو پھیلی ہے وہ اسی جاندار کی تصویر سے پھیلی ہے یہ چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں برابر بٹھانی ہوگی اور یہ میں نہیں کہتا آپ کو میں حدیث کی روشنی میں سنا کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہے اس لیے سب سے پہلی بات تو ہمارے دلوں کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ آج تک اگر بے وجہ شرعی ضرورت کے بغیر ہم نے کبھی تصویر کھینچی ہے جاندار کی یا کھینچوائی ہے تو اس پر ہم لوگوں کو ندامت و استقبال کرنا چاہیے جب گناہ کبیرہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے دل داغدار ہو جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑا گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر کالا داغ پڑ جاتا ہے اور بار بار کرنے کی وجہ سے اگر انسان توبہ نہ کرے تو دل پورا کالا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ہمارے دل پر تصویر کھینچنے سے لگے ہوئے داغوں کو دھونا ہے اور یہ دھونا توبہ سے ہوگا استغفار سے ہوگا تو اگر ایسے موقع یاد ہوں کہ جن موقع پر ہم نے جاندار کی تصویر بے وجہ لی ہے ان کو یاد کر کے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کریں اور اگر اللہ توفیق دے تو دو رکعت پڑھ کر توبہ پڑھ کر مستقل اس سلسلے میں ہم کو اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے اس لیے کہ اس کی سزا بہت بڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جاندار کی تصویر کھینچنے والے آدمی کو سب لوگوں سے سب سے زیادہ سزا دی جاتی ہے جتنے لوگ ہیں سب میں اعلیٰ ترین سزا والا یہی آدمی ہوگا تو کیوں ہم لوگ آج دنیا میں ہماری سانس میں سانس ہے پچھلے گناہوں سے ہم جو ہے استقبال کر سکتے ہیں تو نہ کریں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمارے داغ کو ہم لوگ دھونے کی کوشش کریں اور یہ گناہ کا لگا ہوا داغ سات سمندر بہا دینے سے نہیں دھلتا یہ تو توبہ اور استقبال سے دھلتا ہے دو رکعت سلاد التوبہ پڑھ کے جب تک دل گواہی نہ دے میرا رب معاف کر چکا ہوگا انسان مسلسل اس سلسلے میں استغفار اور توبہ کرتا رہے یہ سب سے پہلے کرنے کا کام ہے ہم لوگ تصویر کی حرمت برائی کو ہمارے دلوں میں رکھیں نمبر دو پر جو آج تک ہو چکا اس سلسلے میں ندامت توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ پکا وعدہ کریں کہ اللہ بے وجہ شرعی ضرورت کے بغیر ہم کبھی بھی جاندار کی تصویر نہ کھینچیں گے اور نہ کھینچوائیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا یہ وعدہ کل کو جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو انسان کی مدد کرتا ہے چونکہ اللہ کے ساتھ اس نے قول و قرار کیا تھا اللہ کی مسرت اور امداد وہاں شامل حال ہو جاتی ہے اس وجہ سے آئندہ کے سلسلے میں بھی ہم لوگوں کو یہ طے کرنا چاہیے اور جو مسلمان کے جن کا پیشہ ہی جاندار کی تصویر کھینچنا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا وہ جتنا جلدی اس سے نکل سکتا ہے اتنا جلدی اس اس اس کو سے سے نکل جانا چاہیے طرح حرام راستے آئی ہوئی روزی انسان کے دلوں کو نہیں پہنچاتی انسان کے پیٹ کے اندر جو لکما ایسی حرام غذا کا پڑتا ہے وہ انسان کو تکلیف دہ ہوا کرتا ہے اس وجہ سے آئندہ جو لوگ اس پیشے میں پڑے ہوئے ہیں اس کا اس کو دھندا بنائے ہوئے ہیں وہ نظرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور اس سلسلے میں قول و قرار کرنا چاہے کہ اللہ میں جتنا جلدی اس حرام پیشے سے نکل جا سکوں گا نکل جاؤں گا ایک اور چیز جیسا کہ میں نے بتایا پوری دنیا کے اندر تصویر کے حرام ہونے کو ختم ہی کر دیا گیا ہے ابھی نئی جنریشن جو ہمارے سامنے آ رہی ہے ان کے ذہنوں میں تو جاندار کی تصویر کے حرام ہونے کا تصور ہے ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہم چیز پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ایک آرٹ ہے ایک کڑا ہے مسلمان بچہ جو مسلمان گھرانے میں پلا جس نے آنکھیں مسلمان گھرانے میں کھولی وہ اپنے روکنے والے جاندار کی تصویر کھینچتا ہوا اگر کوئی اس اس کو روکے تو سلسلے میں وہ باقاعدہ حجت بازی کرتا اور یہ کہتا ہے کہ تو دنیا کا آرٹ ہے یہ کڑا کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے بڑے بڑے انعام پایا کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کے ذہنوں سے اس تصور کو مٹانے کی ضرورت ہے اس کے لیے بڑا آسان راستہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر ہم لوگ بار بار اس کا تذکرہ کریں کہ جاندار کی تصویر کھینچنا حرام ہے آپ کا بچہ معصوم جس طرح سے اوروں کی آواز سن کر تصویر کا دل دادا بن سکتا ہے تصویر سے محبت کرنے والا بن سکتا ہے آپ کی زبان سے جب بار بار وہ یہ جملہ سنے گا کہ تصویر حرام ہے اس تصویر سے دنیا میں بت پرستی پھیلی ہے تصویر گناہ کبیرہ ہے اس کی وجہ سے دل پر داغ لگ جاتا ہے جب ماں باپ کی زبان سے بار بار بچہ یہ سنے گا تو تصویر کی قباہت پیدا ہوگی اس کی برائی دل کے اندر جمے گی اور وہ تصور ختم ہوگا اس لیے ہم کو ہمارے گھروں میں چرچا کے اندر بار بار اس چیز کو لانا ہے اور انسان کسی گناہ کی برائی کو زبان سے بولتا ہے اس کا نقد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی برائی جم جاتی ہے جو چیز بری ہے اس کا برا جاننا اور سمجھنا اور ماننا مسلمان پر ضروری ہے سب سے نقد فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے یہ گناہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے آپ کا دل سب سے پہلے اثر لے گا اور انشاءاللہ ان ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی اثر ہوگا کہ جو آج تک یہ کہتے ہیں کہ تصویر تو آرٹ اور اس کو ایک کڑا کی حیثیت دی گئی ہے چوتھے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ کبھی اگر ہم سے اس طرح کا گناہ تصویر کا سرزد ہو جائے تو کبھی اس کی تعویل نہ کرے ارے اس کو گناہ سمجھ کر اللہ سے استفار کریں ہو گیا ہے اس کو درست ٹھہرانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ تو ایسا تھا اس لیے میرے لیے جائز ہوگا ہرگز نہ کہیں بھائی ایک تو گناہ ہے گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے اس کی حیثیت دوسری ہے اور گناہ کو حلال سمجھ کر کرے اس کی حیثیت دوسری ہے اس لیے کبھی چوک ہو جائے تو کبھی بھی تعویل نہ کریں اس کی کہ یہ تو یہ موقع ایسا تھا جس کے اندر مجھ کو تصویر گرائے بغیر چارہ نہیں تھا بس بھائی مجھ سے گناہ ہوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سے توبہ اور کرتا اس یہ بات ہوگی کہ تمہارے دلوں کے اندر تصویر کی قباحت جو ہے وہ نکلے گی نہیں بلکہ تصویر کی قباحت دلوں میں جمے گی اگر تعویل کرنے جائیں گے تو یہ برف کی طرح پگھل کر ختم ہو جاوے گی اس لیے کبھی اپنی تصویر کے سلسلے میں تعویل نہ کریں اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں میں جیسے زبان کے ذریعے سے ہم یہ تعلیم پھیلاویں کہ تصویر جاندار کی حرام ہے ویسے ان کے شوق کو بھی پورا نہ کریں بعض بچے تصویر کی چیزوں کے خریدنے کے شوقین ہوتے ہیں آج کل تو بازار میں یہ بچوں کے اسکول بیگ دیکھیے مختلف قسم کی اور چیزیں دیکھیے سب پر تصویر اور اس لیے کہ بچے پسند اسی طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کو ہرگز ایسی چیز نہ لاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میں نے آپ کو بتایا گھر میں تشریف لا کر جو ہی پردے کے اوپر تصویر دیکھی آپ تشریف لائے اور پردے پر تصویر جاندار کی دیکھی آپ نے پھاڑ ڈالا اس کو اگر ہمارے گھروں کے اندر کوئی بڑا فتنا نہ مچ رہا ہو اور آپ ایک آدھ مرتبہ اس طرح سختی کریں گے بچوں کے دلوں کے اندر تصویر کی برائی جم جائے گی اور اگر کوئی بڑا فتنہ ہونے والا ہے تو ایسا نہ کریں لیکن کم سے کم زبان سے تو ضرور کہیں کہ اس چیز کو جو ہے نہیں اپنایا جانا چاہیے تو ہمارے بچوں کو ایسی چیز ہرگز نہ لا دیں کہ جس کے اوپر جاندار کی تصویر ہو ہمارے دلوں میں بھی اگر شوق ہے ایسا کہ دیواروں کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر جاندار کی تصویر آویزاں کرنے اور لٹکانے کا شوق تو اس کو ہم لوگ بھول جائیں اللہ کی ناراضگی کا شوق انسان کو بہت دور پہنچا دیا کرتا ہے اس لیے ہرگز اپنے اس شوق کو پورا نہ کریں اور بچوں کو بھی ان چیزوں کے اندر مشغول اور مبتلا نہ ہو لیتے کرنا ضروری تھا آج کل بچوں کا مزاج تو اتنا خراب ہو چکا بعض حضرات نے بتایا کہ اب تو یہ جو بھالو ہوتا ہے ریچ گجراتی میں جس کو ریچھ کہتے ہیں بھالو اس طرح کا ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے چھوٹا سا جسے ہمارے یہاں گڑیا ہوا کرتی ہے تو بعض بچے تب تک سوتے نہیں جب تک وہ بھالو کا اسٹیچو اپنے آگوش کے اندر نہ لے ان کو نیند نہیں آتی بہت سے مسلمان بچے بھی اس طرح سیچیو لے کر سو رہے ہیں تو اگر اس درجہ ہمارا مزاج برا ہو گیا ہے تو جہاں بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس کا نقصان اٹھائے گا اس کو ساتھ دینے والے اس طرح خرید کر لا دینے والے ماں باپ بھی بہت بڑے مجرم ہیں اس لیے ہرگز ایسی چیزوں کے اندر اس کا کچھ نام بھی ہے انگریزی کے اندر جو بازار کے اندر بہت چل رہا ہے اور جہاں اور غیر مسلموں کے گھرانے کے بچے اس کو لے کر سوتے ہیں مسلمان بچے بھی اس کو لے کر سو رہے ہیں تو اگر اللہ نہ کرے ہمارے گھر کے اندر رات کو کسی کی وفات ہوئی فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے جس گھر کے اندر اسٹیچو اور جاندار کی تصویر کو رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے اور موت کے موقع سے اگر انسان اللہ کی رحمت سے معروم رہا تو اور کون سے وقت میں جو ہے پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھے گا سب سے زیادہ انسان بوقت موت اللہ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے زندگی کا کچا چٹھا سارا آخری گھڑی کے اوپر مدار رکھتا ہے العبرت للخواتین اس لیے یہی سمجھ کر کہ ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتوں کو آنے سے یہ چیز روک رہی ہے گھر سے باہر نکال دیجیے بچے کا ہرگز یہ مزاج نہ بنانے دیجیے اسی طرح اپنے دوستوں میں سرکل کے اندر بھی اس چیز کو پھیلائیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس طرح دشمنان اسلام تصویر کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ تصویر کو روکنے کی کوشش کرے اور آپ کے دو جملے اگر اللہ کو پسند آ گئے تصویر کے سلسلے میں آپ نے کسی ایک آدمی کو تیار کر دیا کہ وہ اس کی حرمت کا قائل ہو جائے اور اس کی حرمت دل میں بٹھا لے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ذخیرہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ملے گا دشمن اپنا کام کریں ہم لوگ اپنا کام کریں اپنی مجلسوں کے اندر بھی اس چیز کو چرچے میں لانا چاہیے کہ جاندار کی تصویر جب اللہ حرام ٹھہراتا ہے ہم کو اتنی بڑی سزا دے گا تو اس صورت کے اندر ہم کو کبھی نہیں کروانا چاہیے بہت سارے لوگ خود تنہا تو ایسے گناہ نہیں کرتے مگر جب گروپ میں ہوتے ہیں تو مجبوری کے عالم میں وہ اس طرح کی چیز کر لیتے ہیں چنانچہ گروپ فوٹو بہت سارے لوگ کھینچواتے ہیں اگر اسی انسان کو تنہا کہا جاتا تو وہ نہ کھینچواتا چونکہ اس کا اختیار ہے مگر گروپ کے اندر بھی فوٹو نہ کھینچوائیے اس لیے کہ کل کو یہ آپ کے سزا کے اندر بھاگیدار ہونے والے نہیں آپ کی سزا آپ ہی کو بھگتنی ہے سامنے والے آدمی کو اس کی سزا ملے گی اور کتنی بڑی سزا جب بھی میں تو کہتا ہوں اگر کسی مسلمان کو بے ضرورت اس طرح تصویر کھینچنے کا شوق پیدا ہو وہ یہ تصور اپنے ذہن کے اندر کر لے کہ جو تصویر بنے گی اللہ تعالیٰ کر جہنم میں ڈال کر مجھے کہیں گے کہ اس تصویر میں روح ہوں اگر میں نہیں پھونک سکوں گا تو مجھ کو کنٹینیو اور مسلسل اس پر سزا اور عذاب ہوتا رہے گا اگر یہ چیز مسلمان پیش نظر رکھے کہ جہنم میں ڈال کر مجھ کو اس میں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا انشاءاللہ اس کا حوصلہ فوراً پست ہو جائے گا شوق سارا ڈوب جائے گا اس کا ختم ہو جائے گا مگر ہم لوگ ان سزاؤں کا اور واحدوں کا تو ہی نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کاموں پر انعامات اور برے کاموں پر واحد اسی لیے سنائی ہے کہ مسلمان اچھے کام پر جو ملنے والے انعام ہے ان کو سوچے اچھے کام اور عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا اور برائی پر جو واحدیں اور سزائیں سنائی گئی ہیں ان کو اگر وہ اپنے دل و دماغ میں رکھے گناہ کی طرف اور برائی کی طرف بڑھتے قدم انشاءاللہ رک جائیں گے تو ان چیزوں کو بہت موٹی چیز ہے جہنم میں ڈال کر اس تصویر میں روح ہمیں پھونکنے کا مکلف بنایا جائے گا ہر ایک سوچ سکتا ہے اور ایسے موقعوں کے اوپر انشاءاللہ یہ بھائی ہمارے لیے اس گناہ سے روکنے کا بہت بڑا ذریعہ بنے گی بہرحال یہ چند چیزیں تھیں تصویر کے سلسلے میں اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ دشمنوں نے جاندار کی تصویر کی حرمت کو ختم کرنے کے لیے جیسے کوشش کی ہے ہم لوگوں کو حرمت بٹھانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق مرحمت فرما فرما اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تصویر کے سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات پیش کی گئی مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرماوے فرما آخر آخر سے